حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ اپنی چادر کبھی چہرے انور پر ڈال لیتے پھر جب گھبراہٹ ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا سنن نسائی حدیث نمبر سات سو چار